السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدُنسلی علا رسول اما بعد فاعوذ فعد من شیقن الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ربش رحلی صدری ویسر وحل العقدم السانی یفق کو سبق نمبر تین سو تین آد نمبر ایک سو چھیالیس تک listen number three hundred and three آد number one two forty six لفسی ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ون غرقا زیات غرق قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچتے ہیں غرق ہو کر ڈوب کر ون قسم ہے ان فرشتوں کی جو آسانی سے نکال لیتے ہیں نشتہ نکال لینا وسابحاتی قسم ہے تیرنے والوں کی سبحا تیرنا فسابقاتی پھر آگے بڑھنے والوں کی سبقت کرنے والوں کی سبقہ سبقت کرنا آگے بڑھنا فل مدبراتی پھر تدبیر کرنے والوں کی امرا کام کام میں یا کی یوما جس دن ترجف کامپے گی اراجفا کانپنے والی تتبا پیچھے آئے گی اس کے ارادفا پیچھے آنے والی قلوبن کچھ دل یوم اس دن واجفا دھڑکنے والے ہیں اب ساروہا نگاہیں ان کی خاشعہ دبی ہوئی ہوں گی سہمی ہوئی ہوں گی یقولون کہتے ہیں اینا کیا بے شک ہم لمر البتہ پھیرے جانے والے ہیں فی الحافرہ پہلی حالت میں ادا کیا جب کننا ہوں گے ہم ایزامن ہڈیاں نخیرا بربری گلی سڑی قالو انہوں نے کہا تل کا یہ ادن تب کر واپسی ہے خاصرا گھاٹے کی خسارے کی فنما تو بے شک ہیا وہ زجرتن ایک ڈانٹ ہے واحدہ بس ایک ہی فضا ہم تو جب وہ بساہرا میدان میں ہوں گے حل اتا کا کیا آئی ہے تیرے پاس حدیث بات موسا موسا علیہ السلام کی ازنادا ہو جب پکارا اس کو ربو ہو اس کے رب نے بلوا دل مقدسی مقدس وادی میں توا کی ادہب جاؤ الا فرعون طرف فرعون کے انہو بے شک وہ تغا سرکش ہو گیا ہے فقل پس کہو حل کا کیا تیرے لیے ہے الا طرف اس بات کے ان تزک کا تو پاکیزگی اختیار کرے وہ اہدیہ کا اور میں رہنمائی کروں تیری الا ربی کا تیرے رب کی طرف شاہ پھر تو ڈرے فرا پس دکھائی ہو اس کو القبرا بڑی نشانی فقت ربا تو اس نے جھٹلا دیا وعصا اور نافرمانی کی سما پھر ادبرا وہ پیٹ پھیرا یس آ دوڑتا ہوا فحشرا پھر اس نے اکٹھا کیا فنادا پھر پکارا فقالا پھر کہا انا ربکم میں تمہارا رب ہوں العلی سب سے اعلی سب سے بڑا فخذ اللہ ہو تو پکڑ لیا اس کو اللہ نے نکال الخرت آخرت کے عذاب میں سزا میں ول اور دنیا کے ان نفیزال کا یقیناً اس میں لبرتن البتہ ایک عبرت ہے لمن باستے اس کے جو یکشا ڈرتا ہو ان تم کیا تم اشدو زیادہ سخت ہو خلقن تخلیق میں امس سماؤ یا آسمان بنا اس نے بنایا اس کو رفا اٹھایا یا بڑھایا سم کہا اس کی بلندی کو فسواہا پھر درست کر دیا اس کو اغتشا اور ڈھانک دیا لئی لہا اس کی رات کو وہ اخرجا اور نکالا دہا اس کی دھوپ کو اس کے دن کو اگلا پہر ول اور زمین کو بعد ذلك اس کے بعد دہاہا اس نے بچھا دیا اخرجا اس نے نکالا منہا اس سے ماں اہا اس کا پانی و اور اس کا چارہ بل جبالا اور پہاڑوں کو ارسا اس نے گاڑ دیا ان کو متا ان فائدے کے لیے لکم واسطے تمہارے ولی انعام اور تمہارے مویشیوں کے لیے فزاجات پھر جب آ جائے گی اتامت القبرا بڑی آفت تام آفت یوم اس دن یتدک کرو یاد کرے گا السانو انسان ماسا جو اس نے کوشش کی وبر رزت اور کھول دی جائے گی الجہیم جہنم یرا واسطے اس کے جو دیکھتا ہو فاما تو لیکن منتغا جس نے سرکشی کی آسرا اور ترجیح دی الحیات دنیا دنیا کی زندگی کو فن الجہیما تو بے شک جہنم ہی وہ ٹھکانا ہوگی و اما اور لیکن من خافا جو ڈرے مقام ربی ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ونہن نفسا اور روکے نفس کو انل ہوا خواہشات سے ان جنتا تو یقیناً جنت ہی وہ ٹھکانہ ہوگی یس الو نکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے انسا آتی قیامت کے بارے میں ایانا کب ہے مرساہا ٹھہرنا اس کا فیما بیچ کس کے انتا تو من ذکراہا اس کے ذکر سے بیچ کس بات کے ہے تو اس کے ذکر سے الا رب کا تیرے رب کی طرف منتہا اس کی انتہا ہے انما بے شک انتا تو